انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه ان الله غفور رحيم اللہ نے تم پر مردہ خون سور کا گوشت اور اس جانور کو حرام کر دیا ہے جسے غیر اللہ کے نام سے ذبح کیا گیا ہو اگر کوئی شخص انتہائی مجبوری کی حالت میں جب کہ اللہ کا نافرمان اور حد سے تجاوز کرنے والا نہ ہو استعمال کر لے تو اس پر کوئی گناہ نہیں بے شک اللہ مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے عقل حلال کی ترغیب و نصیحت کے بعد یہاں بعض ان چیزوں کا ذکر کیا جا رہا ہے جن کا کھانا اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مردہ جانور چاہے وہ جیسے بھی مرا ہو خون سور کا گوشت اور جس جانور کو غیر اللہ کے نام سے ذبح کیا گیا ہو حرام کر دیا ہے ہاں اگر کوئی شخص اضطراری حالت میں جان بچانے کے لیے کھا لیتا ہے تو گناہ گار نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ رحیم ہے مسروق کہتے ہیں کہ اگر کسی نے اضطراری حالت میں کوئی حرام چیز کھا پی کر اپنی جان نہیں بچائی اور مر گیا تو وہ جہنم میں داخل ہوگا ابو الحسن الکیہ الحراسی صاحب احکام القرآن کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک یہ بات صحیح ہے جیسے کہ مریض پر افطار بسا اوقات واجب ہو جاتا ہے اور اس جانور کو حرام کر دیا ہے جسے غیر اللہ کے نام سے ذبح کیا گیا ہو نمبر ایک جمہور اہل علم نے سمندر کے مردہ کو مستثنی قرار دیا ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اوہ للکم سعید البحر و یعنی تمہارے لیے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا حلال کر دیا گیا ہے المائدہ آیت چھیانوے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سمندر کا پانی پاک کرنے والا اور اس کا مردہ حلال ہے مسند معطا سنن اور آپ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ ہمارے لیے دو مردے اور دو خون حلال کر دیے گئے ہیں دو مردوں سے مراد مچھلی اور ٹڈی ہے اور دو خون سے مراد کلیجی اور تلی ہے نمبر دو امام بخاری نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کچھ لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ بعض لوگ ہمیں گوشت دیتے ہیں اور ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ جانور بسم اللہ پڑھ کر ذبح کیا گیا ہے یا نہیں تو آپ نے فرمایا کہ تم بسم اللہ پڑھ کر اسے کھا لو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ وہ لوگ ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے معلوم ہوا کہ حرام وہ گوشت نہیں جس کے بارے میں معلوم نہ ہو کہ اسے بسم اللہ پڑھ کر ذبح کیا گیا ہے یا نہیں بلکہ حرام وہ ہے جس کے بارے میں معلوم ہو کہ اس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے آپ نے کہا کہ اگر یہود و نصارہ غیر اللہ کا نام لے کر ذبح کریں تو نہ کھاؤ اور اگر ایسا نہ سنو تو کھاؤ اس لیے کہ اللہ نے ان کے ذبح کردہ جانوروں کا گوشت حلال قرار دیا ہے اور اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ لوگ ذبح کرتے وقت کیا کہتے ہیں